السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد سامعین و وناظرين و مشاہدین ہر پیر کو آپ لوگ بدعات کے تعلق سے کسی نہ کسی ٹاپک کے تحت کچھ دین کی باتیں ہم سے سنتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ان چیزوں سے عبادت ثابت نہیں ہوتی ہے جو دین اللہ رب العامین نے ہمیں دیا ہے یہ دین اسلام نہ کوئی معمہ ہے نہ کوئی پہیلی ہے نہ کوئی افسانہ نہ کوئی فلسفہ اور نہ ہی انسانوں کے بنائے ہوئے افکار و نظریات کا مجموعہ ہے جسے سمجھنے کے لیے لوگوں کو اپنے اپنے خیالی گھوڑے دوڑانے پڑیں اور جس کی سمجھ میں جو آ جائے اسے دین وہی الہام اور عبادت کا درجہ دے جے یہ دین اسلام کا نام نہیں ہے دین اسلام بہت آسان ہے فہم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی ان نہاد دین اشرن یہ دین آسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے اس دین کی بنیاد کتاب و سنت ہے اللہ کے سر کے حدیث ترق تو فیق عمرین لن لل ان تمسک تم بھی ماں کتاب اللہ و سنتی ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اتب عماً ربکم جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کی اتباع کرو اللہ نے آسمان سے وہی نازل فرمائی اور وہی کتاب و سنت کا نام ہے لہذا ہمارے لیے کتاب و سنت یہی اسلام کی بنیاد اور اساس ہے انہی دونوں پر عمل کرنا ہے صلب صالحین کے فہم کے مطابق ان پر عمل کرنا ہے اور کتاب و سنت کو سمجھنا ہے لہذا یہ دین بہت آسان ہے اس کے لیے نہ کسی فلسفے کی ضرورت ہے نہ یہ کوئی افسانہ ہے نہ کوئی پہیلی اور معمہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہر انسان اپنے اپنے خیالی گھوڑے دوڑائے اور اس کی بات جو اس کو جو سمجھ میں آئے وہ اس طریقے سے دین کی تشریح کرے نہیں دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازر فرمایا ہمارے نبی نے دین کی تشریح کر دی ہے دین کو سمجھا دیا ہے اس پر عمل کر کے اپنی حدیثوں کے ذریعے صحابہ کرام نے اس کو سنا اس پر عمل کیا صلب صالحین نے اس کے اوپر عمل کیا ایک سلسلہ ہے ایک کڑی ہے اور ایک شین ہے جو ایک دوسرے کو ملتی جا رہی ہے لہذا یہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں نئی تعبیرات کی نئی چیزوں کی تجربے کی یا اس طریقے سے اور کسی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے الحمد للہ بہت آسان ہے ہمارے نبی نے ہم سب کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے سیدھی راہ ہے نہ اس میں خم ہے نہ پیچ ہے نہ اس کے اندر گلیاں ہیں نہ چوراہے ہیں کوئی چیز نہیں ہے یہ سیدھی راہ ہے جو اللہ حرب العالمی پہ نبی کو عطا کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ پر چل کر کے دکھایا اور عمل کر کے بتایا صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے اوپر عمل کیا صلیم صالحین نے کیا لہذا یہ دین میرے بھائیوں بہت آسان ہے اور یہ کامل دین ہے اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج دین اسلام کے نام پر بہت بہت ساری چیزیں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں اور بہت ساری عبادتیں پیدا کر دی ہیں اور جب کہ وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کے درس میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کی نشاندہی کروں گا کہ ان چیزوں سے عبادت ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ عبادت کے اندر اصل منع ہے عبادت توقیفی ہیں وہی عبادت ہمارے لیے کرنا جائز ہوگا جن کا ثبوت ہوگا کیونکہ اصل عبادت کے اندر منع ہے ہر عبادت کے لیے یہ نہیں چاہیے کہ عبادت نہ کرو اس عبادت کا ثبوت نہ ہونا ہی اس کے منع کی دلیل ہے اس کے نہ کرنے کی دلیل ہے اگر وہ چیز ثابت ہوتی تو باقاعدہ حدیثوں کے اندر اس کا ثبوت ہوتا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہوتی لہذا جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو نہیں کیا جائے گا اس کے کرنے کے لیے منع کی دلیل نہیں چاہیے کیونکہ عبادت کے اندر اصل ہی منع ہے اصل ہی ساری عبادتیں منع ہیں وہی عبادتیں کرنا جائز ہیں جو جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوگا لہذا یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادات کے اندر اصل منع ہے وہی چیز جائز ہوگی جس کا ثبوت ہوگا جس کا ثبوت نہیں ہے اس کے لیے وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا لہذا جو کوئی عمل کرے گا عبادت کرے گا اس کو ثبوت دینا ہے جو منع کرے گا اس کو ثبوت نہیں دینا ہوگا نمبر ایک عبادت تجربوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے آج کتنے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں نے اس پر تجربہ کیا اور مجھے اس کا فائدہ ہوا لہذا عبادت تجربوں سے حاصل نہیں ہوگی کیونکہ دین تجربوں کا نام نہیں ہے دین کتاب و سنت کا نام ہے سلف صالحین کے نہج پر فہم پر سمجھنے کا اور عمل کرنے کا یہ دین تجربوں کا نام نہیں ہے نہ تجربوں کی بنیاد پر دین کے اندر کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے اگر تجربوں سے ثابت ہوتی تو پھر انبیاء کو نبی کو آنے کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں تھی قرآن و حدیث کی کوئی ضرورت نہیں تھی انسان تجربوں سے ثابت کر دے کہ میں نے تجربہ کیا اس پر عمل کر لیجئے فائدہ مند چیز ہے نہیں دین کے اندر تجربات کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عاشورہ کے دن اپنے اہل ویال پر خرچ کیا کشادگی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سال میرے اوپر بھی روزی میں کشادگی کی اور میں نے یہ تجربہ کیا اور اس کو صحیح پایا اسی طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں یا شب برات آتی ہے یا کوئی دن آتا ہے کوئی رات آتی ہے اس کے تعلق سے انسان اپنا تجربہ شیئر کرتا ہے کہ میں نے اس رات یہ کام کیا تو میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ اس رات عبادت کرنے کا ثواب ہے یا اس رات یہ کام کرنے سے ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے میں نے فلاں چیز پر تجربہ کیا اور فلاں رات یا فلاں دن میں تو اس تجربے کو مجھ کو یہ فائدہ ملا مجھے فلاں بیماری تھی میں نے فلاں چیز کا تجربہ کیا تو بیماری مجھ سے دور ہو گئی فلاں میں نے آیت اتنی بار پڑھی فلاں دعا میں نے اتنی بار پڑھی لہذا میری بیماری دور ہو گئی میں نے فلاں دن پڑھا اتنی تعداد میں پڑھا یہ میرا تجربہ ہے لہذا یہ بیماری اگر آپ کو ہے تو آپ ایسا کیجئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیز قطام ثابت نہیں ہے کیونکہ عبادت تجربات سے ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کا قبول ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قبولیت کا سبب اللہ کے رسول سے ثابت ہے یعنی اگر کوئی بات آپ کی قبول ہو گئی کوئی دعا اللہ نے آپ کی قبول کر لیا کوئی بیماری اللہ نے آپ کی دور کر دی کوئی چیز آپ نے اپنایا تو کیا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ یہ جو قبولیت کا سبب ہے یہ یہی ہے اور کوئی دوسری چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ چیز کہنا کہ یہ میں نے تجربے سے کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مسنون توسل کے بغیر بھی دعا قبول فرما لیتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے مسنون طریقہ نہیں اپنایا لیکن اللہ ابامین نے وہ لکھا ہوا تھا وہ چیز آپ کے ساتھ ہو گئی لہذا یہ تجربہ کوئی دلیل نہیں ہوتا نمبر تین دعا کی قبولیت کبھی ڈھیل کی خاطر بھی ہو سکتی ہے اس اجراج اور ڈھیل کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے قبول کر لی گئی ہو لہذا تجربہ یہ دلیل نہیں بن سکتا چوتھی چیز یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت وہی رکھا ہو وہی آپ کے مقدر میں رہا ہو اور آپ صبر نہ کر سکے اور آپ نے اس کے لیے ایک نئی چیز اپنا لی جب کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں وہ چیز لکھ دی تھی لہذا تجربے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے شادی کیا چھ سال ہو کے اس کی اولاد نہیں ہوئی وہ صبر نہیں کر سکا اور صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے کسی پیر کے پاس گیا مزار پر گیا کہیں خانقاہ کے پاس گیا یا اس طریقے سے اور کوئی اس نے عمل کیا جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے اور اس کو اولاد مل گئی اب وہ کہے کہ میں نے تجربہ کیا کہ فلاں پیر کے پاس میں گیا تھا انہوں نے مجھ کو یہ تعویذ دیا تھا یہ گنڈا دیا تھا فلاں چیز پڑھنے کے لیے کہا تھا لہذا یہ میرے تجربے سے ثابت ہے لہذا جن جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی تجربہ کریں اور اس کو اپنائیں ان کو اولاد مل جائے گی ہم کہیں گے نہیں تمہارا یہ کہنا غلط ہے اللہ نے تمہاری قسمت کے اندر وہ چیز لکھی تھی تم صبر نہیں کر سکے اور غلط طریقہ تم نے اپنا لیا لیکن اللہ رب الامی وہ چیز آپ کو دے دی چونکہ مقدر تھی تمہارے لیے جیسے سب کے لیے روزی مقدر ہے تو حرام طریقے سے بھی انسان اگر روزی کماتا ہے تو اتنی ہی ملتی جتنی اللہ رب غلامی اس کے لیے لکھ دیا ہے لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا ہے تو وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے اللہ کے سول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العامن اسی سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی اسماعیل علیہ السلام اسی سال کی عمر جب ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی تب پیدا ہوئے اللہ نے ان کو عطا فرمایا تو اس طریقے سے ہر چیز کو اللہ نے تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا مقدر کر دیا ہے تو کسی چیز کا مل جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اسی کی بنا پر ملا ہے لہذا تجربے سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی اور پھر تجربہ انسان کے اپنے ساتھ خاص ہے اور دین سب کے لیے ہے یہ تجربہ کن کن کو آپ جا کر کے بتائیں گے لہذا یہ قطان یہ چیز غلط ہے اور تجربے سے دین نہیں ثابت ہوتا اور اسی چیز کو عبادت یہ عبادت نہیں بلکہ یہ چیز بدعت بن جائے گی نمبر دو اچھی نیت بھی کسی عمل کو جائز نہیں کرتی آپ کہیں کہ میری نیت نیک ہے نیک ہے تو نیک نیتی سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے لہذا انسان کتنا بھی اپنی عبادت کے اندر اپنے عمل میں مخلص ہو اور نیک ہو اس کی نیک نیتی کسی چیز کو عبادت نہیں بنا سکتی اس کی مشہور دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین صحابہ کرام تشریف لائے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے آپ کی بیویوں نے یا کسی بیوی نے بتا دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عمل کرتے ہیں یہ آپ کا معمول ہے تو صحاب کرام نے ان کو کم سمجھا آپ کی عبادت کو اعمال کو کم سمجھا اور وہ کہنے لگے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو زیادہ گنہ گار ہم کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے لہذا ان میں سے کسی نے کہا کہ میں پوری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا کسی نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا یا شادی نہیں کروں گا اور کسی نے یہ بھی کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا اما والم اللہ و اب خاکم اللہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا متقی اور پرہیزگار ہوں لاکنی اسوم و فطر لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یعنی روزہ نہیں رکھتا وہ وسلی و ارقد اور نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو سوتا اور جاگتا بھی ہوں وہ آطل وجوہ نسا اور میں عورتوں سے نکاح اور شادی بھی کرتا ہوں فمن رقب سنتی فل سمنی جو میری سنت میرے طریقے سے راز کرے گا مجھ سے نہیں ہوگا آپ دیکھیں صاحب کرام ہیں اس دھرتی اور اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور عثمان بن مضعون تھے اور اس طریقے سے کوئی اور صاحبی تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جو گئے تین صحاب کرام کیا ان کی نیتوں کے اندر کوئی کمی تھی کیا ان کے اخلاص میں کوئی کمی تھی انہوں نے جو باتیں بتائی تھیں کہ میں روزہ رکھوں گا میں شادی نہیں کروں گا میں راتوں کو ماد پڑھوں گا تو کیا ان کی نیت میں کوئی کمی تھی کیا ان کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ تھا کیا اخلاص میں کوئی کمی تھی ظاہر بات یہ صحابہ کرام ہیں اخلاص کے اونچے درجے پر فائز تھے بڑے نیک اور متقی پرہزگار جماعت تھی صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین ان کے لیے جماعت کا جنت کا وعدہ فرمایا اللہ نے ان کے جیسے ایمان لانے کے لیے کہا کہ ان کے طریقے سے ایمان لاؤ گے تب تمہیں ہدایت ملے گی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا جنت کا وعدہ فرمایا کتنی ساری آیتوں اور حدیثیں ہیں صحابہ کرام کی فضیلت میں اور ان کی منقرت میں تو کیا صحابہ کرام کے اندر جنہوں نے کہا تھا ان کے اخلاص میں یا حسنیت کے اندر کوئی کمی تھی یقیناً ان کی حسینیت میں کوئی کمی نہیں تھی کیا کمی تھی کمی طریقہ الگ تھا ان کا ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے وہ طریقہ ہو جاتا اگر اس کے اوپر وہ عمل کرتے کیونکہ ہمارے نبی نہیں فرمایا ہے کہ انسان رات بھر جاگتا رہے نہ سوئے یا انسان ہمیشہ روزہ رکھے یا اس طریقے سے انسان شادی نہ کرے یہ ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو انہوں نے زیادہ شراب کی نیت سے یہ عمل کرنے کی کوشش کی تو ہمارے نبی ان کو فرما دیا کہ نہیں زیادہ عمل کرنا یہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے یہ مطلوب ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو آپ کا عمل صحیح اور اچھا ہو اسی اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ خلق الموت احسن عملہ اللہ نے تم کو پیدا کیا موت زندگی اللہ نے پیدا کی تاکہ آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے تو ہم سے اچھا عمل مطلوب ہے زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے اس طریقے سے ایک دوسرے آیت اللہ فرماتا ہے الاک الدینہ نتقبل عنہم احسن احسنا امل ونتجاوز عن جاوز و ان سیات یہ لوگ ہیں کہ جن کے ہم نے اچھے عمل کو قبول کیا تو جو اچھا عمل کریں گے وہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا وہ نتجاوز جاوز و ان سیات اور ہم نے ان کی غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں سے تجاوز کر گیا یعنی چسپوشی کر لی اللہ نے گویا کہ ان کو معاف کر دیا تو اس طریقے سے اچھا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ نے بار بار یہ فرمائی ان احمن و وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیا اور اچھا عمل کب بنتا ہے جب انسان مخلص ہو اور وہ اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تب جا کر کے انسان کا عمل اچھا بنتا ہے اخلاص اور نبی کا طریقہ یہاں صحابہ کرام کے پاس اخلاص تھا لیکن اللہ کے سور کے طریقے سے ہٹ کر کے ان کی گفتگو تھی اور جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس لیے سنت اور طریقہ ہمارے نبی کا نہیں تھا اس لیے ہمارے نبی نے ان کو منع کیا تو انسان کتنا ہی نیت اس کی اچھی ہو اگر اس کی اچھی نیت ہے لیکن سنت اور ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس عمل کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا یہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں اخلاص اور اللہ کے سر کی سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا لہذا انسان اگر اس کی نیت بہت اچھی بھی ہے تو بھی وہ کوئی عبادت نہیں بنتی کہ انسان کہے کہ میں بہت اچھا ہوں بڑی اچھی نیت کے ساتھ میں عمل کر رہا ہوں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر وہ عمل ہمارے نبی کے طریقے پر نہیں ہے ہمارے نبی ثابت نہیں ہے انسان کتنا ہی اچھی نیت والا ہو اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور وہ بدعت کے زمرے کے اندر وہ چیز آ جائے گی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ما ترک تو سین یقرب کم اللہ اللہ امر تکمبی میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اللہ یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا لہذا حکم ہونا چاہیے کتاب و سنت اس کی دلیل ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بولے تم تو حبون اللہ فتبی اون اللہ آ فرما دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا لہذا اتباع ہونی چاہیے نبی کی مطابعت ہونی چاہیے اور نبی کی مطابعت ہوگی انسان مخلص ہوگا تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے گا صرف اخلاص کافی نہیں ہے جب تک کہ دوسری شرط بھی نہ پا جائے لہذا حسینیت اور نیت کی پاکیزگی کسی عبادت کو ثابت نہیں کرتی عبادت کے لیے ثبوت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم یا اس کے نبی کا حکم یا نبی کا عمل نبی کا طریقہ ہونا چاہیے تب جا کر کے عبادت ثابت ہوتی ہے نمبر تین عقل سے بھی کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی کہ انسان کو وہ چیز اچھی لگے ہماری عقل کہتی بہت اچھی چیز ہے یہ لہذا لائیے ہم اس کو بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے عقل سے عبادت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ہر انسان کی عقل مختلف ہے کسی کی عقل کسی چیز کو اچھا سمجھتی ہے اور کسی کی عقل اس کو برا سمجھتی ہے لہذا عقل معیار نہیں ہے کتاب و سنت معیار عقلیں مختلف ہیں لہذا سب کی باتیں بھی مختلف ہوں گی جبکہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے حق ایک ہے لہذا عقلوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور پھر اگر عقل سے دین ثابت ہوتا یہ باتیں ثابت ہوتی تو پھر نبی کی بے کی کیا ضرورت تھی قرآن کی کیا ضرورت تھی حدیثوں کی ضرورت کیا تھی اس لیے عقل میرے بھائیو یہ معیار نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق کسی چیز کو اچھا کرے یا کسی چیز کو برا سمجھے آج انسان کی عقل تو بہت ساری وہ چیزیں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں انسان اس کو برا سمجھتا ہے انسان کی عقل اسے گوارا نہیں کرتی تو کیا وہ چیز غلط ہو جائے گی نہیں لہذا کتاب و سنت یہ معیار ہے یہ کسوٹی ہے یہ پہچان ہے انسان کی عقل پہچان نہیں ہے اللہ نے عقل دیا دین کو سمجھنے کے لیے اور جو دنیا کے اندر مفید چیزیں ہیں ان کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے ان سے استفادہ کرنے کے لیے اور ان کو انسانوں کے استعمال کے مطابق بنانے کے لیے اور دنیا میں ترقی کے لیے اور چیزوں کی یاد کے لیے دنیاوی چیزوں کو جو انسان کے لیے مفید ہوں دین کے لیے مفید ہوں ان کے لیے اللہ ہر غلامی نے عقل کو دیا ہے عقل اس لیے نہیں دی گئی کہ انسان عقل سے دین کو ثابت کرے اور عبادت کو ایجاد کرے لہذا عقل دار و مدار نہیں ہے تو یہ بھی عبادت کوئی عقل ثابت نہیں ہوتی نمبر چار خواب سے بھی کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہمارے نبی نے مجھے خواب کے اندر بتا دیا لہذا یہ عبادت ہے اس کو کیجیے یا ہمارے نبی آئے یہ فرمایا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے دعا کرو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے فلا فلا چیزیں کھاؤ ہمارے نبی نے ہم کو آ کر کے خواب میں بتایا آج کرونا وائرس کے تعلق سے اسی طریقے کی باتیں لوگوں کے اندر نشر کی جا رہی ہیں کوئی کچھ نسخہ بتا رہا ہے کوئی کوئی طریقہ بتا رہا ہے کوئی تجربے سے بتا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے اس سے بچنے کے لیے نسخہ ہمیں دیا ہے ہمیں یہ یہ دعا سکھائی ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھو گے تو کرونا وائرس سے بچ جاؤ گے اتنی بار یہ آیت پڑھو گے کرونا وائرس سے بچ جاؤ گے یہ کرو گے تو کرونا وائرس سے تمہاری حفاظت ہوگی یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں یہ ساری باتیں باطل ہیں ذکر و اذکار اور عبادت اور دعائیں اور دین میرے بھائیوں خواب سے ثابت نہیں ہوتا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگوں نے یا کچھ جماعت کے لوگوں نے اسے سچائی کا معیار سمجھ لیا ہے وہ خوابیں بیان کرتے لوگوں کے اندر کہ اللہ کے سر ہمارے پاس خواب میں آئے فلاں آدمی نے خواب میں دیکھا کہ فلاں جماعت کے لوگ اچھے ہیں ان کے ساتھ جا کر کے ملیے فلاں ہمارے نبی نے فلاں چیز بتا دی کہ فلاں کام کیجئے یہ کیجئے ان برائیوں کو چھوڑ دیجئے اور یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا یا فلاں چیز ختم ہو جائے گی کوئی کبھی یہ خواب مدینے کے کسی مؤذن یا کسی امام کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے کوئی مکے کے کسی امام کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے اور ان تمام خوابوں کے اندر جو اصل بیماری ہے جو اصل برائی ہے شر اس کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواب کے دیکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا منحص صحیح نہیں جن کے جن کے اعمال کے اندر بدعتیں ہیں اور جو کتاب و سنت کے معیار پر منحج پر نہیں ہیں وہ لوگ ان خوابوں کو دیکھنے والے ہی بیان کرتے ہیں جن کا الحمد للہ معیار صحیح ہے کتاب و سنت کے مطابق جو عمل کرتے ہیں جو جماعتیں جو جماعت اس کے اوپر عمل کرنے والی ہے کبھی اس طرح کی چیزیں وہ نہیں بتاتی ہیں کبھی ایسی چیزیں وہ لوگوں کے اندر نہیں بیان کریں گی کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ چیز ہمارے بھی ہم کو بتایا ایسا کچھ نہیں کرتے وہ اس لیے خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہمارے لیے کتاب و سنت ہے جو کامل الحمد خواب کا سارا وہ لیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اور جس کے یہاں بدعت اور خرافات ہوتی ہیں وہ سب ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں الحمد للہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے کہ ہر جما ہر زمانے میں اللہ ابراہن ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی ہمیشہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور جماعت کون سی ہے جو صلب صالحین صحابہ کی جماعت تابعین کی جماعت طب تابعین کی جماعت اور ان کے اوپر چلنے والے کی جماعت ہے ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے وہ جماعت ہے لہذا ہمیں خواب کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی انسان خواب دیکھتا ہے وہ خواب اس تک محدود ہے وہ خواب کو سائے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ کے دن سب کے لیے ہوتا ہے سب کے لیے اللہ رب العامن کا دین ہے پوری انسانیت کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے لہذا انسان ایک جو خواب دیکھتا ہے اپنے خواب کو کن کن لوگوں تک پہنچائے گا لہذا خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی نہ خواب کے اندر کوئی بیت بتا دے کہ فلاں جماعت برحق ہے یہ چیز سے اور اس کا برحق ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا برحق ثابت ہونے کے لیے الحمد کتاب و سنت کا میزان اور کتاب و سنت کی کسوٹی اللہ ہمیں دی گئی ہے اس پر پیش کرنا ہے جو اس پر پورا اترے گا اس کا عمل صحیح ہوگا وہ جماعت صحیح مانی جائے گی اور جو اس پر پورا نہیں اتریں گے ان کا عمل باطل ہوگا اور ان کا عمل بدات ہوگا تو یہ میرے بھائیوں یہ دین ہے دین میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے اور ان چیزوں سے دین کے اندر کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی ہے اللہ ہر غلامین ہمیں دین پر قائم رکھے عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے بدعات سے باطل چیزوں سے اللہ المن ہم سب کو محفوظ اور کامل جداکم اللہ خیر و صلی اللہ عبن محمد والا علیہ و شاہ رجمعین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ